جو دیکھتا ہے وہی دیکھتے ہو تم جو دیکھتا ہے اس کرتے ہو تم مگر اس کے پیچھے کا سچ جانو جنو میرا من ہی اصلی ہے بھائی منو جو دیکھتا ہے وہی دیکھتے ہو تم جو دکھتا ہے اس پیا یقین کرتے ہو تم مگر اس کے پیچھے کا سچ تو جنو میرا من ہی اصلی مجرم ہے یہ منو میرا من ہی اصلی مجرم ہے یہ منو